مجاہد تو ان سب میں سب سے زیادہ اجنبی ہے سب سے زیادہ اجنبی یہ کیا خدا نے دنیا رہنے کے لیے بنائی ہے تمہارے سر پہ موت کا بھوت سوار ہے مرنے مرنے کی باتیں کرتے ہو کوئی کہے گا دہشت گرد ایجنسیوں کے سادہ وردیوں والے گھر کے چکر کاٹیں گے ابا کہے گا تو نے مجھے رسوا کر دیا میری محلے میں اچھی خاصی کی عزت بنی ہوئی تھی بڑا بیٹا بلا ناگا فلم دیکھتا تھا چھوٹا بیٹا بلا ناگا لڑکیوں سے یاریاں کرتا تھا گھر کے اندر سارا تو نے آتے ہی میری عزت خراب کر دی ہے بالکل اب جو ہے وہ متیتی آ رہے ہیں گاڑی والے آ رہے ہیں گھر کے اندر ایجنسی آ رہی ہیں پولیس چکر لگا رہی ہے کیا کر دیا تو نے بدا اسلام غریبا بتا یہود کما بدا غریبا باپ تانے دے رہا ہے ماں روٹھی بیٹھی ہے رشتے دار تنگ کر رہے ہیں محلے والے آوازیں کس رہے ہیں پولیس والے گرد چکر لگا رہے ہیں ایجنسیوں والے ڈرا رہے ہیں مجاہد کمرہ بند کرتا ہے اندھیرا کر کے تنہائی میں کہتا ہے ربا میں نے جرم کیا کیا ان لوگوں کا میں نے تو صرف تجھے رب مانا میں نے تیرے قرآن کو مانا میں نے نبی کو اصلیاں اٹھائے دیکھا تو بھاگتا ہوا گیا بالا کوٹ تربیت کر کے آیا کہ کل نبی یہ نہ کہتے کہ تو نے میرے ہاتھ کی تلوار نہیں دیکھی تھی ربا میرا قصور کیا ہے میں بہنوں کو بچانا چاہتا ہوں میں ماؤں کا تحفظ چاہتا ہوں میں اسلام کی عزت چاہتا ہوں میں کسی سے کوئی ذاتی غرض نہیں رکھتا رو رہا ہے بیٹھا ہوا اللہ کدھر جاؤں زمین تنگ آسمان تنگ رستے بند روتے روتے آنکھ لگتی ہے خواب میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ دیوانے ڈر گیا ابھی سے ابھی سے گھبرا گیا تو نے اپنے نبی کی زندگی نہیں دیکھی کون سا الزام ہے جو تیرے نبی پر نہ لگا کون سی تہمت ہے جو تیرے نبی پر نہیں لگی کون سا تھکا ہے جو تیرے نبی کو نہیں دیا گیا کون سا ظلم ہے جو تیرے نبی پر نہیں کیا گیا کون سی پابندی ہے جو تیرے نبی پر نہیں آئی کون سے مظالم ہے جو تیرے نبی پر نہیں ڈھائے گئے کون سی شرارت ہے جو تیرے نبی کے ساتھ نہیں کی گئی کون سا ستم ہے جس کا نشانہ تیرے نبی کو نہیں بنایا گیا تجھے تو صرف زبان سے ستایا جا رہا ہے نبی کے پاس جسم کو دیکھ پتھروں سے داغ داغ ہے نبی کا چہرہ دیکھ زخمی ہو چکا ہے نبی کے خان نبی نے لائن نہیں بدلی اور تو اور عائشہ پر لگ گئی آسمان لرز گیا فرشتے رو پڑے زمین ہلنے لگ گئی مگر نبی کی استقامت اپنی جگہ سے نہیں ہٹی زبانیں بلند ہوئی آسمان نے وہ منظر دیکھا جس چہرے کو دیکھنے کے لیے جبرائیل اترا کرتا تھا اس چہرے پہ اقبا بن نبی مہیت کا تھپڑ لگا جس چہرے کو دیکھ کے چاند شرما جایا کرتا تھا اس چہرے پر تھوکا گیا اس چہرے کو میدان گیا دیوانے گھبرا گیا اپنے نبی کو تو دیکھ کون سی رات اس نے چین کی گزاری تھی کون کا کون سا دن اس نے آرام کا گزارا تھا اگر جہاد کرنا ہے ہمت پیدا کر تیرا نبی بھی جہاد پہ ٹٹا رہا تجھے بھی ٹٹ کے رہنا ہوگا